دربار जब जुल्म بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس وقت اپنے ذکر کے ہمیں توفیق عطا فرمائی آپ حضرات نے اس وقت ضرور شریف کی مجلسری پڑھا اس کے بعد ختم پاجام ہوا سوری یاسین شریف پڑھی گئی اور اب جو آگے ان شاء اللہ کا ذکر اور ذکر خفی ہوگا ایک پورا سال اس خانقاہ میں اثر کے بعد سے لے کر مغرب تک مغرب کے بعد بیان اور ذکر اور دعا یہ پورا سال جمعرات کے معمولات میں سے ہے الحمد للہ ہمیں اللہ ہے کہ اس ہمارے درمیان موجود ہیں تین فروری تک یہ ساری مجالس اصل سے اشراق تک جاری ہوں تو تمام احباب کوشش کیا کریں کہ اثر کی نماز یہاں پڑھیں تاکہ یہ ساری مجالس سے ہم مستفید ہو سکیں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ اسماء الحسنہ کہ اچھے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں انہیں ناموں سے ان کو پکارا جائے حضرت رضی اللہ علیہ کی روایت ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام میں نام ہے جو شخص ان کو محفوظ کر لے وہ جنت میں داخل اور اس طرح کے روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مشکلات غم میں ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے لا لا لا الہ الہ الہ الا الا الا اللہ اللہ اللہ رب رب العرش العرش العظیم العظیم العظیم السماوات ورب ورب الکریم الکریم دیکھیں اس میں میں اسماء سے الحلیم ہے اسی طریقے سے ایک اور جگہ روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے وسیع کرتے ہوئے فرمایا کہ صبح و شام کی دعا پڑھ دعا کی شروع میں بھی اسماء الحسنہ میں سے الحی القیوم کا لفظ ہے یا حی یا قیوم بی رحمت کا استغیث اصلح لی شان کل ولا تکل الى نفسی کا بتائی تو یہاں پر بھی اسماء الحسنہ کروائے جاتے ہیں اس کے مطالع مقاصد یہ ہیں کہ انسان چوبیس گھنٹے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان اللہ کے اسماء سے تر رہے تو یہاں پر تھوڑی مشق کروایا جاتا ہے کچھ وقت کے لیے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ واقعی جب یہاں سے جانے کے بعد بھی ایک اسماء کا ہم مل جائے শরীরের দিকে গবেষণা করে Ya اللہ کی کی رحمت رحمت میرے اوپر بارش کے ذریعے برس رہی ہے ہے ہے ہے اور اور میرا میرا دل دل ایک مانند اس کو اپنے اندر جذب کر رہا رہا شکرانے طور پر کہہ اللہ اللہ اللہ دائیں بائیں سے پٹ جائیے لگا لیجیے انسان جب اپنے من میں جانتا ہے تو اس کو اپنا Yeah, you